حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی علیہ وسلم نے ہم کو ایک مہم پر روانہ کیا اور فرمایا اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ اور مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چوہتر